ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی ماسی میں پریشانی بھی دلت بھی مشقت بھی معاصی میں پریشانی بھی دلت بھی مشقت بھی معاصی میں پریشانی بھی دلت بھی مشقت بھی مگر تقبا سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی مگر تقبا سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی خدا پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو کتخوا کا خدائی پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوا کا خدائی پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوا کا اگر تر کے معاشی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی اگر تر کے معاشی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی بھلا وہ کیا اٹھائے گا دین کا بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی جسے قرب خدا بندی کی لذت ہو گئی حاصل جسے قرب خدا بندی کی لذت ہو گئی حاصل جسے قرب خدا بندی کی لذت ہو گئی حاصل اسے ترک معاشی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی اسے ترک معاشی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی اگر اللہ کی کامل محبت پا گیا ہوتا اگر اللہ کی کامل محبت پا گیا ہوتا اگر اللہ کی کامل محبت پا گیا ہوتا تو نہ فرمانیوں کی پھر کبھی جرت نہیں ہوتی تو نہ فرمانیوں کی پھر کبھی جرعت نہیں ہوتی کسی صورت نے کر لی ہے تیری دل میں جگہ شاید کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید کسی صورت نے کر لی ہے تیرے دل میں جگہ شاید جبھی تسکین دل حاصل کسی صورت نہیں ہوتی جبھی تسکین دل حاصل کسی صورت نہیں ہوتی اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی وہ کیا مصروف راہ تصوف کی مسافت میں وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں وہ کیا مصروف ہے راہ تصوف کی مسافت میں کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی کہ جس کو ذکر کے معمول کی فرصت نہیں ہوتی میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں میں ان سے حال دل کہنے کا کیا کچھ عزم رکھتا ہوں مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی مگر جب سامنے جاتا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی صدور معصیت کی اہل دل طاقت تو رکھتے ہیں صدور معاشیت کی اہل دل طاقت تو رکھتے ہیں صدور معاشیت کی اہل دل طاقت تو رکھتے ہیں مگر طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں ہوتی مگر طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں ہوتی طریقت کا دیدی و سہل رستہ گر تو اپنا تا کا کال و سہل رستہ گر تو اپنا تا شریعت پر تجھے چلنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی شریعت پر تجھے چلنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا غلاموں کی بدات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی غلاموں کی خود کوئی قیمت نہیں ہوتی اثر کو گل ستانے دہر میں پھر پوچھتا بھی کون اثر کو گل ستا نے دہر میں پھر پوچھتا بھی کون اثر کو گل ستا نے دہر میں پھر پوچھتا بھی کون اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اگر اس خار کو گلشن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی